حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جو شخص تمہیں یہ بات بتائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا اس کی تصدیق نہ کرنا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے دیکھا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین سو سات